اس نے اسمان سے پان اتارا تو نالی اپنی اپنی لابہ نکلی تو پان کی روح اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی اور جس پر آگ دیکاتی ہیں گہنا آ اور اسباب بننی کو اس سے بھی ویسی ہی جھاگ اٹھتے ہیں اللہ بتاتا ہے کہ حق و باطل کی یہی مثال ہے تو جھاگ تو پھک جل کر دور ہو جاتا ہے اور وہ جو لوگوں کے کام آئزمے میں رہتا ہے اللہ یوں ہی مثالیں بان فرماتا ہے